پہلے جہنم کیوں قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن اور سولے بندوں کو جنت کی ابدی بادشاہی سے سرفراز کریں گے یہ وہ وعدہ ہے جو ہر بندہ مومن کو سرشار کر دینے کے لیے کافی ہے مگر اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جب اہل ایمان آخرت کے حوالے سے دعا مانگتے نظر آتے ہیں تو وہ ہر جگہ جہنم کے عذابوں سے پناہ مانگتے یا پھر جنت مانگنے سے قبل جہنم سے عافیت کی درخواست کرتے ہیں مثلا آل عمران کی آیات سولہ اور ایک سو اکانوے اور صورت الفرقان کی آیت پینسٹھ ایک سوچنے والے ذہن میں یہ فطری سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کیا سبب ہے قرآن مجید کا گہرا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ اس کا سبب اہل ایمان کی وہ معرفت ہے جو انہیں عطا کی گئی ہوتی ہے اس معرفت کا تقاضا ہے کہ انسان ایمان کو حقیقی طور پر اختیار کرے عمل صالح کی راہ پر چلے اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھے مگر کبھی اپنے متعلق کسی گھمنڈ اور خوش فہمی کا شکار نہ ہو بندہ مومن سے مطلوب ہے کہ وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اپنے عمل کو کچھ نہ سمجھے اس کی نظر اپنے عمل سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پر ہو جس کے مقابلے میں ہر عمل بے حد پست اور کم ہے اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی اس توفیق پر ہو جس کے بغیر انسان کوئی نیکی اختیار نہیں کر سکتا اس کے بعد انسان اپنے اچھے اعمال سے زیادہ اپنی کوتاہیوں کو یاد رکھتا ہے ان کی یہ سوچ انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ جنت مانگنے سے پہلے ہمیشہ جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے معرفت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ انسان جہنم کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھے بندہ مومن دنیا میں رہتے ہوئے آخرت میں جیتا ہے وہ قرآن کی آنکھ سے آخرت کے احوال کو اپنے سامنے زندہ دیکھ سکتا ہے انسان کے عجز کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا کی معمولی سختی سوئی کا چبنا دانت کا درد وغیرہ برداشت نہیں کر سکتا تو وہ جہنم کی سختی اور شدت کو کس طرح معمولی لے سکتا ہے چنانچہ جس طرح دنیا میں انسان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نعمت کے حصول سے قبل مصیبت سے بچنے کی فکر کرتا ہے اسی طرح آخرت کے معاملے میں بھی اس کی اولین ترجیح یہ ہوتی ہے کہ جنت میں داخلے سے قبل اس بات کو یقینی بنا لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے بچا لیں گے چنانچہ اس کی دعا کا آغاز اپنے گناہوں کی بخشش اور جہنم سے پناہ اور عافیت طلب کرنے سے ہوتا ہے جہنم کی معرفت کے بعد یہ رویہ فطری رویہ ہے جبکہ اس کے برعکس رویے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ابھی آخرت کے احوال کی معرفت حاصل نہیں ہوئی مومن کی معرفت کا تیسرا پہلو جو جہنم کو اس کی دعاؤں میں فوقیت دے دیتا ہے وہ اس بات کا ادراک ہے کہ ابھی وہ زندہ ہے اور امتحان کی مشقت ابھی باقی ہے اس کا جو بھی نیک اور سول عمل ہے وہ حال میں ہے مستقبل کا حال صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں چنانچہ یہ ممکن ہے کہ اس کا خاتمہ حسن عمل پر نہ ہو ایسے میں جہنم سے عافیت کی دعا دراصل یہ درخواست ہوتی ہے کہ اسے دنیا میں برے اعمال اور نتیجتاً آخرت میں برے انجام سے بچایا جائے صرف جنت مانگنے کے بجائے صرف جہنم کی پناہ مانگنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آخرت میں انسان کو اگر جہنم سے بچا لیا گیا تو لازماً اسے جنت میں داخل کیا جائے گا جبکہ جنت میں داخل ہونے والے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے برے اعمال کی بنا پر میدان حشر کی سختیاں اور جہنم کے عذاب بھگت کر جنت میں داخل ہوں گے چنانچہ جہنم اور اللہ کی پکڑ سے پناہ مانگنا گویا اس چیز کو یقینی بنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو براہ راست جنت میں داخل فرمائیں خلاصہ یہ کہ انسان ایک انتہائی کمزور مخلوق ہے جبکہ جہنم بدترین عذاب کی جگہ ہے ایسے میں عقل مندی یہی ہے کہ جنت مانگنے سے پہلے ہمیشہ جہنم سے اللہ کی پناہ مانگی جائے خواہشات اور گناہ خواہش گناہ کی طرف لے جانے والے عوامل میں سب سے بڑا عامل ہے انسان کی تخلیق جس ڈھنگ پر ہوئی ہے اس میں انسان کے اندر بہت سی جبلتیں رکھ دی گئی ہیں مثلا کھانے پینے تحفظ اور جنسی تعلق قائم کرنے کی جبلتیں وغیرہ یہ اور ان جیسی دیگر جبلتوں سے انسان کی ضروریات پیدا ہوتی ہیں جبلتوں کے ساتھ انسان کو ایک ذوق جمال بھی عطا کیا گیا ہے وہ ضرورت سے آگے بڑھ کر لذت خوبصورتی اور کشش جیسے تصورات سے نہ صرف واقف ہے بلکہ ان کی طرف لپکتا ہے یہ ضروریات اور جمالیات جب اپنا ظہور کرتے ہیں تو خواہشات جنم لیتی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں چونکہ انسان کو امتحان کے تحت پیدا کیا ہے اس لیے خواہشات کی تسکین کے لیے اسے کھلی چھوٹ نہیں دی ہے بلکہ اس کی ضروریات اور خواہشات کو ایک خاص دائرے کا پابند بنایا ہے مگر انسان اپنے امتحان کو سمجھنے کے بجائے خواہشات کے گھوڑے کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے جس کے بعد حلال حرام جائز ناجائز اور صحیح و غلط کی بحث اس کے لیے غیر متعلق ہو جاتی ہے اور رب کی نافرمانی انسان کی زندگی کا معمول بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے تمام پاکیزہ اشیاء کا کھانا پینا حلال قرار دیا ہے مگر اکثر انسانی معاشروں میں خنزیر کا گوشت اور شراب معمول کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے تعلق کو انسانوں کے لیے جائز قرار دیا ہے مگر بہت سے انسان اس دائرے سے بالکل نکل کر زنا کی وادیوں میں اپنی خواہشات کی تسکین ڈھونڈتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زیب و زینت کو جائز قرار دیا ہے مگر انسانی معاشروں میں زیب و زینت اکثر فحاشی اریانی اور خواتین کی نمائش کی شکل اختیار کر لیتی ہے یہ اور ان جیسی متعدد مثالیں یہ بتاتی ہیں کہ ضروریات کی تکمیل اور جمالیات کی تسکین کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جائز قرار دیا ہے مگر انسانوں کی اکثریت ان چیزوں کے پیچھے چلتے چلتے رب کی نافرمانی کی منزل تک جا پہنچتی ہے وہ خواہش کے لیے خدا کی اطاعت کا راستہ چھوڑ کر شیطان کی پیروی کا طریقہ اختیار کر لیتی ہے وہ شیطان جو اللہ تعالیٰ کا مجرم ہے اور جس نے اللہ تعالیٰ کو یہ چیلنج دیا تھا کہ وہ انسانوں کو اپنا شکر گزار نہیں پائیں گے بدقسمتی سے شیطان کے اس چیلنج کو انسان خواہشات کی پیروی میں درست ثابت کر دیتے ہیں ایسے میں بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے معاملے میں ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ شیطان خواہش کے دروازے سے اس کے دل میں داخل ہو سکتا ہے چنانچہ وہ خواہش کے اس دروازے پر تقوی اور پرزگاری کی چوکی قائم کرے وہ ضمیر کے پہرے دار کو اس چوکی پر نگرہ مقرر کرے وہ مسلسل یہ جائزہ لیتا رہے کہ کہیں خواہش کے دروازے سے ضروریات اور جمالیات کے ساتھ گناہ اور نافرمانی تو اس کے حرمے دل میں داخل نہیں ہو رہے کہیں اس کی نگاہ اس کی زبان اس کا پیٹ اور دیگر اعضائے جسمانی حرام کی آماج کا تو نہیں بن رہے کبھی ایسا ہو تو اسے چاہیے کہ فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرے اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے توبہ اور تقوی کا راستہ اختیار کرے وہ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا وگرنہ اس معاملے میں غفلت کا رویہ دل کو سیاہ کر دیتا ہے اور انسان خدا کو چھوڑ کر آخرکار خواہش نفسانی کو اپنا معبود بنا لیتا ہے الفرقان آئے تینتالیس اور جو شخص یہ کام کرے گا وہ عنقریب اپنے گناہوں کا انجام جہنم کی آگ کی شکل میں بھگت لے گا خدا کی طاقت جانتے ہو خدا کی طاقت کی انتہا کیا ہے آج گفتگو کا آغاز عارف نے ایک سوال سے کیا تھا یہ سوال کیا تھا علم و حکمت کے موتیوں کی ہونے والی برسات کی تمہید تھی اس لیے لوگ خاموش نظروں اور سوالیہ چہرے کے ساتھ عارف کی سمت دیکھتے رہے تو وہ گویا ہوئے ایک ایسی دنیا میں جہاں خدا نظر نہیں آتا جہاں اس کے منکر اور نافرمان عیش کرتے نظر آتے ہیں جہاں انسان کو کلی اختیار اور آزادی حاصل ہے وہاں بھی حکم اسی رب کا چلتا ہے پھر وہ اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے بولے انسان کو کب اور کہاں پیدا ہونا ہے کب مرنا ہے کیا کمانا اور کیا کھانا ہے کہاں رہنا اور کہاں بیاہنا ہے اولاد کتنی ہوگی رزق کتنا ملے گا رنگ و روپ شکل اور صلاحیت کیسی ہوگی خاندان اور قوم کون سی ہوگی زندگی میں کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا غرض زندگی کا ہر بنیادی اور اہم معاملہ اور زندگی کا ہر دائرہ اللہ کے اذن سے متعین ہوتا ہے اس دائرے کے اندر انسان کو بس کچھ عمل کرنے کا ایک محدود اختیار حاصل ہے اس میں بھی اعمال کے نتائج صرف اللہ کی مرضی پر مرتب ہوتے ہیں اب یہ بتائیے کہ جو خدا غیب میں رہ کر اتنا طاقتور ہے وہ سامنے آئے گا تو انسانی عجز کا عالم کیا ہوگا انسان تو مجبور محض ہو جائیں گے ایک صاحب نے جواب دیا تو عارف کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی وہ بولے یہی عجیب بات ہے انسان اگر مومن ہوا تو وہ دن اس کے عجز کا نہیں بادشاہی کا دن ہوگا بادشاہ بھی ایسا کہ جو وہ مانگے گا ملے گا اور جو چاہے وہ دیا جائے گا دنیا میں انسان کو جو عجز اور محرومی درپیش تھی اس کا ازالہ ہو جائے گا جانتے ہو کہ یہ ابدی بادشاہی کس چیز کا بدلہ ہے خاموشی کا ایک وقفہ آیا اور پھر عارف کی صدا بلند ہوئی یہ بدلہ ہے دنیا میں اپنی محدود آزادی کے مقابلے میں خدا کی طاقت کو دریافت کرنے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا جنت اسی دریافت کا بدلہ ہے بادشاہی اسی غلامی کا بدلہ ہے تعجب کی بات دنیا بھر میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے پولیس کا محکمہ قائم کیا جاتا ہے جرائم کی روک تھام اور مجرموں کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنا پولیس کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے قانون اور پولیس کی گرفت سے بھاگ نکلنا ہر مجرم کی کوشش ہوتی ہے لیکن ایک دفعہ مجرم کی نشاندہی ہو جائے تو کم ہی مجرم پولیس اور قانون کی گرفت سے نکل بھاگنے میں کامیاب ہو پاتے ہیں پولیس سرگرمی سے ان کا تعقب کر کے آخرکار انہیں گرفتار کر لیتی ہے عجیب بات ہے کہ انسانی قانون کی خلاف ورزی کرنے والے جلد یا بدیر پکڑے جاتے ہیں لیکن پروردگار عالم کے قانون کی نافرمانی کرنے والے بدترین مجرم ساری زندگی بھاگتے رہتے ہیں لیکن انہیں پکڑنے کے لیے خدا کی قوت حرکت میں نہیں آتی قاتل بدکار کرپٹ راشی ظالم فریبی مشرق اور گناہ گار ساری زندگی آزاد رہتے ہیں وہ خالق اور مخلوق کے حقوق تلف کرتے رہتے ہیں مگر فرشتوں کی فوج انہیں پکڑنے کی زحمت گوارا نہیں کرتی یہ صورتحال بظاہر بڑی تعجب انگیز لگتی ہے مگر در حقیقت یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ایک بین ثبوت ہے اللہ کا ہر مجرم کہیں بھی جائے اور کہیں بھی بھاگے دراصل خدا کی سمت ہی بڑھ رہا ہوتا ہے سورہ انشقاق اس کا ہر اٹھتا قدم اور زندگی کا ہر گزرتا لمحہ اسے خدا کی گرفت یعنی موت سے قریب کر رہا ہوتا ہے یہ موت انسان کو دور کی چیز لگتی ہے لیکن خدا کے حساب میں یہ چند سیکنڈ کی محلت بھی نہیں ہوتی جس مجرم کی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھنے کے بجائے کم ہو رہی ہو اور جو مجرم خود چل کر گرفتار ہونے آ رہا ہو اسے پکڑنے کے لیے دو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی اس لیے تعجب اس بات پر نہیں ہونا چاہیے کہ خدا مجرموں کو نہیں پکڑ رہا حیرت ان پر ہونی چاہیے جو اس یقینی پکڑ کے باوجود جرائم کیے جا رہے ہیں ایڈز اور قدرت معاشرے میں حکومتی نظم و نسق قائم کرنا انسانوں کی ایک بنیادی ضرورت ہے اگر کچھ لوگوں کو حکومت کرنے کا اختیار نہ دیا جائے تو معاشرے میں انار کی پھیل جائے گی چنانچہ امن و امان کے قیام بیرونی جارحیت سے اپنے دفاع اور دیگر بہت سے اہم معاملات چلانے کے لیے حکومت کا نظم قائم کیا جاتا ہے اور اسے بہت سے اختیارات دیے جاتے ہیں مگر ان اختیارات کا نتیجہ بارہا یہ نکلتا ہے کہ حکومت کرنے والے اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہیں اور طرح طرح کی قانونی پابندیوں اور مطالبات میں عام لوگوں کو جکڑتے چلے جاتے ہیں خاص کر ترقی پذیر ممالک میں جہاں عوام میں بہت زیادہ شعور نہیں ہوتا صاحب اقتدار طبقات طرح طرح کے غیر ضروری قانون بنا کر عوام کو اپنے شکنجے میں جکڑے رکھتے ہیں عام لوگ جب ان بے جا قوانین کی پابندی نہیں کر پاتے تو قانون کے رکھوالے انہیں سخت سزاؤں اور جرمانے کا خوف دلا کر ان سے ناجائز پیسہ حاصل کرتے ہیں نتیجتاً عوام خوف کے عالم میں زندگی گزارتے اور جبر کی اس چکی میں پستے رہتے ہیں حکمران جتنے بھی طاقتور ہوں ان کے اختیار و اقتدار کی ایک حد ہوتی ہے لیکن اس دنیا میں ایک دوسری ہستی ہے جو انسانوں پر کلی اختیار رکھتی ہے اس کے خلاف نہ بغاوت ہو سکتی ہے نہ اس کی بادشاہی سے نکل کر بھاگا جا سکتا ہے اس کا اقتدار انسانوں کا عطیہ نہیں کہ اس کے کسی فیصلے پر آواز اٹھائی جا سکے انسانوں کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سر تاثر اسی کا دیا ہوا ہے اس لیے اس کی طرف سے کیا گیا ہر مطالبہ ایک مکمل اخلاقی جواز رکھتا ہے یہ ہستی اللہ تعالیٰ کی ہے جو انسانوں کا حقیقی بادشاہ اور مالک ہے انسانوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کو جو مکمل اور یک طرفہ اختیار و اقتدار حاصل ہے اس کے بعد یہ عین ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر سخت قسم کے قوانین ضابطوں اور مطالبات کا بوجھ ڈال دیتے اور انسانوں کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا کہ وہ اس کے ہر ہر حکم اور قانون کی تعمیل کریں مثلا وہ کہہ سکتے تھے کہ روزوں کی پابندی ایک ماہ کے بجائے تمام سال کے لیے ہے وہ دن میں پانچ کے بجائے پچاس نمازوں کو فرض کر سکتے تھے وہ ہر سال ہر شخص کے لیے حج فرض کر سکتے تھے وہ زکاة کی شرح انسان کے مال کا ستر فیصد تک مقرر کر سکتے تھے دین کے فرائض کے علاوہ دین کے کمال کو بھی وہ انتہائی مشکل احکام پر منحصر کر سکتے تھے مثلا عید الاضحیٰ پر وہ انسانوں سے ان کے پہلونٹھی کے بچے کی قربانی مانگ سکتے تھے اعتکاف کی عبادت میں بولنے پر بھی پابندی عائد کی جا سکتی تھی غرض اس طرح کی ہزار پابندیاں لگانا ان کے لیے بالکل ممکن تھا اور انسان اس کے مقابلے میں چوں بھی نہیں کر سکتا تھا ان احکام کی خلاف ورزی پر جہنم کی سزا ملتی اور جنت کے اعلیٰ درجے کا حصول خواب و خیال کی بات ہوتی مگر اس قادر مطلق کی رحمت کے قربان جائیے جو اپنی تمام تر طاقت کے باوجود انسانوں سے اتنے آسان مطالبات کرتا ہے جن کا پورا کرنا قطن مشکل نہیں نہ صرف یہ بلکہ ان احکام پر عمل کرنے میں اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ ہے نہ اسے ان سے کچھ ملتا ہے بلکہ ان میں تمام تر فائدہ انسانوں ہی کا ہے مگر اس کے باوجود سانحہ یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت خدا میں کوئی دلچسپی رکھتی ہے نہ اس کے بہت آسان احکام کی پیروی کو اپنا مسئلہ بناتی ہے آج لوگوں کو صرف اسی ایک بات کا احساس ہو جائے کہ خدا قدیر کے مقابلے میں وہ کتنے بے بس ہیں اس کریم کے ان پر کتنے احسانات ہیں اور اس حقیقت کے باوجود اس کے مطالبات کتنے آسان ہیں تو وہ بے اختیار سجدے میں گر کر اس کی حمد و تسبیح کریں گے ان کی زندگی سراپا بندگی بن جائے گی یہی لوگ انقریب خدا کی رحمت کا ذائقہ سب سے بڑھ کر چکھیں گے کعبہ کی طرف قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جب تحویل قبلہ کا حکم نازل فرمایا تو بار بار اس بات کو دہرایا کہ تم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو یہ بات اس سلسلہ کلام آیت 144 149 ایک سو پچاس میں پانچ دفعہ دہرائی گئی ہے قرآن مجید کی اس قدر تاکید کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ امت میں دیگر معاملات میں کچھ نہ کچھ جزو نوعیت کے اختلاف رہے ہیں مگر اس حکم کے بارے میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہر زمانے کے تمام مسلمان خانہ کعبہ کی سمتھی رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے ہیں آج بھی حرم پاک میں لوگ جب نماز ادا کرتے ہیں تو ہر طرح کے جزوی اختلاف کے باوجود ان سب کا رخ خانہ کعبہ کی سمت ہی ہوتا ہے تاہم اس حکم پر تدبر کے ساتھ جب نظر کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس اصرار کا سبب یہ ہے کہ یہاں حرم پاک دراصل اللہ تعالیٰ کے قائم مقام ہے بندے کا رخ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہونا چاہیے مگر چونکہ وہ مقام اور جسم کی ہر قسم کی کیسے بلند اور پاک ہے اس لیے بیت اللہ الحرام کو علامتی طور پر مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا جس کی طرف رخ کر کے وہ نماز ادا کرتے ہیں تاہم اس اسرار سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ مومن کو اپنی ہر بندگی اور اپنی کل زندگی میں اپنا رخ اپنے رب کی طرف ہی رکھنا چاہیے اس کی ہر عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہونی چاہیے اس کی زندگی کا مرکز و محور اللہ تعالیٰ کی ہستی ہونی چاہیے زندگی کی ہر اونچ نیچ نشیب و فراز سرد و گرم اور خوشی و غم کے موقع پر اسے اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے اسے نعمت ملے تو وہ اللہ کا شکر کرے مشکل پیش آئے تو وہ اللہ سے مدد مانگے آسانی ملے تو اللہ کا کرم سمجھے سختی آئے تو اللہ کی آزمائش جانے یہ رویہ جس شخص نے اختیار کیا دراصل وہی ہے جس نے رب کے حکم کو درست سمجھا اور اس پر پوری طرح عمل کیا انسان اور مصائب طب کے ایک ماہر کا قول ہے انسان اس چیز سے کم بیمار ہوتا ہے جو وہ کھاتا ہے زیادہ تر وہ ان چیزوں سے بیمار ہوتا ہے جو اسے کھا رہی ہوتی ہیں یہ انتہائی خوبصورت انداز میں اس حقیقت کا بیان ہے کہ پریشانیاں تفکرات اور غم و علم کس طرح انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں کم و بیش تمام ماہرین طب یہ بات بیان کرتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر اور عارضۂ قلب سے لے کر پیٹ کی متعدد بیماریوں حتیٰ کہ دانتوں کی کمزوری اور ٹوٹنے کی وجہ بھی اکثر حالات میں فکر و پریشانی ہوتی ہے اسلامی تعلیمات ایسے مسائل سے نمٹنے کا ایک بہت اچھا طریقہ بیان کرتی ہیں وہ ہے صبر و رضا اور تفویض و توکل انسان کے بیشتر مسائل اور پریشانیاں دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ماضی میں پیش آنے والے واقعات جنہیں یاد کر کے انسان کڑتا رہتا ہے دوسرے مستقبل کے خوف اور اندیشے تفویض و رضا اس چیز کا نام ہے کہ ماضی میں جو سانحات پیش آئے انسان انہیں اللہ کا فیصلہ اور رضا سمجھ کر قبول کر لے وہ یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ ان مصائب کا بہترین بدلہ اسے دنیا و آخرت میں دے گا یہ رویہ انسان کو حقیقت پسند بناتا ہے جس کے بعد وہ ماضی پر کوڑھنے کے بجائے مستقبل میں ملنے والے بدلے کی امید میں جینے لگتا ہے توکل اس چیز کا نام ہے کہ انسان اپنی کوشش کرنے کے بعد مستقبل کے ہر اندیشے کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھے کہ وہ اسے مشکلات سے بچا لیں گے اس کے اندیشے کبھی حقیقت کا روپ نہیں اختیار کریں گے یہ رویہ ایک اعلیٰ درجے کی عبادت ہے اور انسان کے تفکرات کو بھی دور کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ صبر و توکل کی سوچ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی انسان کو بہت سے مسائل سے بچا لیتی ہے وہ آخرت میں اللہ کے ہاں اجر پاتا ہے اور دنیا میں فکر و پریشانی اور نتیجتاً بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے ٹائم مشین وقت میں آگے یا پیچھے کی سمت سفر کرنا دور جدید کے انسان کی اہم ترین خواہش رہی ہے سائنس کی ترقی کے ساتھ ہی انیسویں صدی سے اس موضوع پر فکشن تخلیق کیا جانے لگا تھا پھر بیسویں اور اکیسویں صدی میں آئن انسٹائن اور اسٹیفن ہاکنگ جیسے عظیم ترین ماہرین طبیعت اور سائنسدان اس کے امکانات تلاش کرتے رہے ہیں تاہم اب تک اس سلسلے میں ہونے والا تمام تر کام نظریاتی نوعیت کا ہے مثلا ایک تھیوری یہ پیش کی جاتی ہے جسے دور جدید کے سب سے بڑے سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے بار بار بیان کیا ہے کہ انسان اگر روشنی کی رفتار سے سفر کرنے کے قابل ہو جائے تو سائنس کے اصولوں کے تحت وقت میں سفر کرنا ممکن ہوگا تاہم عملی طور پر یہ اور اس قسم کے دیگر نظریات ناقابل عمل ہیں مثلا جو سائنسی تھیوری یہ بتاتی ہے کہ روشنی کی رفتار حاصل کرنے کے بعد وقت میں سفر کرنا ممکن ہے وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس رفتار کے ساتھ ہی مادہ کی کمیت صفر ہو جاتی ہے یعنی اس رفتار پر انسان کا مادی وجود باقی نہیں رہ سکتا یہ اور اس نوعیت کے متعدد اعتراضات ہیں جن کی بنا پر یہ نظریات بس نظریات ہی ہیں اور حقیقت کا روپ دھارنے سے محروم ہیں تاہم اس دنیا میں ایک اور قسم کی ٹائم مشین پائی جاتی ہے جو ہمیں اس قابل بنا دیتی ہے کہ ہم وقت میں سفر کر کے ماضی اور مستقبل کا مشاہدہ کر سکیں یہ ٹائم مشین ایک ایسی ہستی کی تخلیق ہے جو ہر طرح کی مادی کمزوریوں اور محدودیتوں سے پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو مکہ کی پابند ہے نہ زماں کی مشرق ہو یا مغرب آسمان ہو یا زمین ہر شے بیک وقت اس کی نگاہ میں ہے ٹھیک اسی طرح ماضی کی کوئی داستان ہو یا مستقبل کا کوئی واقعہ اللہ تعالی ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہیں انہوں نے یہ کرم کیا کہ اپنے اس علم کو انسانوں تک اپنی وہی اور اپنے کلام پاک کے ذریعے سے قرآن مجید کی شکل میں منتقل کر دیا قرآن مجید بے شک و شبہ وہ کتاب ہے جو انسان کو وقت کی ہر محدودیت سے بلند کر کے بیک وقت ماضی حال اور مستقبل ہر چیز کی خبر دیتی ہے قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تخلیق آدم کے وقت کیا ہوا تھا فیرون و موسیٰ کے قصے کی تفصیلات کیا ہیں ٹھیک اسی طرح قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا زمین و آسمان کے ساتھ کیا گزرے گی انسان و حیوان کے ساتھ کیا ہوگا نیک و بد کے ساتھ کیا کچھ پیش آئے گا ایک شخص یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ قرآن ٹائم مشین محض ایک دعویٰ ہے کوئی بھی شخص ماضی اور مستقبل کے نام پر کچھ بھی بیان کر سکتا ہے ہم کیسے اس کی تردید و تصدیق کریں یہی قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ وہ نہ صرف ہمیں ماضی و مستقبل میں لے جاتا ہے بلکہ ٹائم مشین ہی کے بعض ایسے کمالات دکھاتا ہے جو اس کی سچائی کا ثبوت بن چکے ہیں اس بات کو ایک مثال سے سمجھیں آج ایک شخص یہ دعویٰ کرے کہ اس نے مستقبل میں سفر کر کے یہ دیکھ لیا ہے کہ ہزار سال بعد کیا ہوگا تو ہمارے پاس اس کی تصدیق و تردید کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے اس کے کہ اس سے یہ پوچھا جائے کہ بتاؤ ہماری زندگی کے اگلے دس سالوں میں کیا ہوگا وہ جو کچھ بتائے اگر دس سال بعد ٹھیک یہی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اپنے دعوی میں سچا ہے ٹھیک یہی قرآن مجید نے بھی کیا ہے اس نے قیامت کے بعد ہی کی خبریں نہیں دی بلکہ اپنی سچائی کے ثبوت کے لیے آغاز وہی کے چند برس بعد پیش آنے والے بعض واقعات کو بھی کھول کر بیان کر دیا مثلا روم و ایران کی جنگ میں شکست خوردہ رومیوں کی ناقابل یقین فتح کی پیش گوئی یہ پیش گوئی پوری ہوئی اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ قرآن اپنے دعویٰ میں ایک سچی کتاب ہے یہی وہ ٹائم مشین ہے جس میں بیٹھ کر نہ صرف ہم مستقبل کی سیر کر سکتے ہیں بلکہ اس کے برے نتائج سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں یعنی جہنم سے بچ کر جنت کی تیاری کر سکتے ہیں گناہ ماحول اور صحبت انسانوں کو گناہوں کی طرف لے جانے والا ایک اہم عامل انسان کا ماحول اور اس کی صحبت ہے انسان تنہا نہیں جی سکتا اسے بہرحال اپنے ذوق کے مطابق ہم مشرب ساتھیوں اور احباب و رفقا کی ضرورت ہوتی ہے یہ دوست کچھ مشترکہ خصوصیات کے علاوہ اپنی شخصی کمزوریاں اور بری عادات بھی ساتھ لے کر انسان کی زندگی میں آتے ہیں پھر آہستہ آہستہ وہ اپنی ان بری عادات کا زہر اس کے رگو پہ میں غیر محسوس طریقے سے گھول دیتے ہیں زمانہ طالب علمی میں اس بات کا ظہور سب سے بڑھ کر دیکھا جا سکتا ہے ایک بچے نوجوان لڑکے یا لڑکی کی زندگی میں آنے والا دوست یا سہیلی اسے بہت سے گناہوں کی طرف لے جا سکتے ہیں بہت سے بچے گالیاں دینا ایسے ہی سیکھتے ہیں فحش کلامی آوارگی جنسی بے راہ روی اور نشہ بازی جیسی بیشتر عادات بالعموم اسی طرح کی بری صحبت کا نتیجہ ہوتی ہیں اسی طرح انسان کا ماحول اور اس کا مطالعہ وغیرہ بھی اسے نافرمانی کی راہ تک لے جاتا ہے ٹی وی اکثر لوگوں کی زندگی میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کے ذریعے انٹرٹینمنٹ کے نام پر فواہشات بھی اس کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں یہی معاملہ انٹرنیٹ اور موبائل وغیرہ کا بھی ہے بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ جب وہ توبہ کی راہ پر قدم رکھے تو اس بات کا جائزہ لے لے کہ اس کے دوستوں کا حلقہ کس قسم کا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ اگر اس کا ماحول برا ہے تو وہ لازمن اسے بدلے وہ اپنے دوستوں کو بھی اپنے ساتھ لانے کی کوشش کرے اگر وہ نہ آئیں تو پھر انہیں چھوڑ دے وہ ایسا نہیں کرے گا تو یہ غلط ماحول اور بری صحبت اسے دوبارہ بدی کی طرف کھینچ لے جائیں گے یہی بات قرآن مجید کی سورہ توبہ میں کچھ اہل ایمان کی توبہ قبول کرنے کے بعد بطور نصیحت اس طرح کہی گئی ہے کہ صادقین کے ساتھ رہا کرو سورہ توبہ یعنی ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے عمل سے اپنے ایمان کی تصدیق کرتے ہیں یہ اصلاح کا بہترین نسخہ ہے جو خود پروردگار عالم کا تجویز کردہ ہے جوش اور استقامت قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی صفات رحمان اور رحیم ایک ساتھ بیان ہوئی ہیں عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ یہ دونوں صفات ایک ہی حقیقت یعنی رحمت باری تعالیٰ کا بیان ہیں جنہیں مبالغے کے پیش نظر ساتھ بیان کر دیا گیا ہے یہ بات اس پہلو سے ٹھیک ہے کہ دونوں صفات اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی کا بیان ہیں مگر ان میں ایک باریک مگر اہم فرق پایا جاتا ہے وہ یہ کہ رحمان میں رحمت کے جوش اور پھیلاؤ کا عنصر غالب ہے جبکہ رحیم میں رحمت کے دوام و استمرار اور روانی کا عنصر نمایاں ہیں یوں یہ دونوں مل کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کاملہ کا بہترین بیان کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کا معاملہ یوں نہیں ہے کہ اس نے جوش میں آ کر یہ دنیا بنا ڈالی یا کوئی مخلوق پیدا کر دی اور اسے بس ایک دفعہ اس کی بنیادی ضروریات فراہم کر دیں جیسا کہ عام انسانوں کا معاملہ ہے کہ وہ نیکی اور بھلائی کے کسی کام میں توجہ دلانے پر شامل تو ہو جاتے ہیں لیکن تھوڑے ہی عرصے میں ان کا جوش ٹھنڈا پڑتا جاتا ہے اور دوسری چیزیں ان کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں دوام و تسلسل پایا جاتا ہے وہ مخلوق کو پیدا کرتے ہیں اور آخر تک اس کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں ان کی رحمت صرف ایک دفعہ نہیں برستی بلکہ ہر موسم میں بندے کے وجود پر ابر کرم بن کر اسے سرشار رکھتی ہے وہ یہ نہ کریں تو مخلوقات کا وجود ختم ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی ان صفات میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے نیکی کے لیے صرف ایک دفعہ کا جوش کافی نہیں بلکہ ہمیشہ کا دوام اور تسلسل چاہیے نصرت دین کا معاملہ ہو یا غربا کی مدد کا بے شک انسانی جوش ہی اسے اٹھنے پر آمادہ کرتا ہے مگر اس جوش کے ساتھ استقامت کا سرمایہ بھی انسان کے پاس ہونا چاہیے تبھی جا کر وہ نیکی اور بھلائی کو مستقل طور پر اختیار کر سکتا ہے حقیقت یہ ہے کہ جوش میں آ کر ایک دفعہ نیکی کرنے والے کبھی اس شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو مستقل مزاجی سے اپنی نیکی پر چاہے وہ کتنی چھوٹی ہو قائم رہتا ہے